ہر تکلیف میں عافیت کی دعا عن ابی الحویرث قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يشتكي شكوى إلا سأل الله العافية حتى كان في مرضه الذي مات فيه حضرت ابو الحويرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی یہاں تک اپنے اس مرض میں بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا